باب دوم مشکات و مصباح اور زجاجہ وغیرہ کی تشریح اس کا بیان اس کا طالب ہے کہ اس سے قبل دو قطب ہو جس میں غیر محدود وسعت پائی جاتی ہو لیکن میں ان جانب رمز و کنایا پر اشارہ کرنے پر اکتفا کروں گا قطب اول اس بیان میں کہ اس مثال میں کیا سر ہے اور معانی کو تمثیلات کے طور پر بیان کرنے کی وجہ کیا ہے اور عالم شہادت کہ جس سے مثالیں پیش کی جاتی ہیں اور عالم ملکوت میں کہ جس سے معانی کا نزول ہوتا ہے ان کی باہم مناسبت کیا ہے اور اس موازنہ کی کیا حقیقت ہے قطب دوم اس میں ارواح بشریہ اور اس کے انوار کے طبقات کا بیان ہے کیونکہ یہ تمثیل اس کے بیان کرنے کے لیے دلائی گئی ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرت یہ ہے مثلا نور فی قلب المؤمن کمشکاتی فی ہے مومن مومن کے دل میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس کے دل میں چراغ ہو ابن ابئی کعب رضی اللہ عنہ نے اسے اس اس طرح تلاوت کیا ہے متلا نور قلب من امن کمشکا تفیہ یعنی مومن کے دل کے نور کی مثال چراغ کی طرح ہے قطب اول تمثیل اور طرز تمثیل کا راز عالم کی دو قسمیں ہیں روحانی اور جسمانی یا اسے حصی اور عقلی سے تعبیر کر لو اور خواہ اسے الوی اور سفلی کہو یہ تمام الفاظ قریب المعنی ہیں صرف عبارات مختلف ہیں اگر ان کا اپنی ذات کے لحاظ سے اعتبار کیا جائے تو یہ جسمانی اور روحانی ہیں اور اگر آنکھ کے اعتبار سے ان کا لحاظ کیا جائے کیونکہ وہ انہیں دیکھتی ہے تو یہ عقلی و حصی ہیں اور اگر ان کا ایک دوسرے کے اعتبار سے لحاظ کیا جائے گا تو یہ علوی و سفلی ہیں بعض اوقات ایک کو عالم الملک و شہادہ اور دوسرے کو عالم الغیب والملکوت بھی کہتے ہیں جو شخص حقیقت الفاظ پر نظر ڈالتا ہے وہ ان کی کثرت سے حیران ہوتا ہے اور جس شخص پر حقائق آیا ہو جاتے ہیں وہ معانی کو اصل اور الفاظ کو ان کے تابع سمجھتا ہے لیکن کمزور شخص کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے وہ حقائق کو الفاظ سے تلاش کرتا ہے ان ہر دو فریق کی جانب اللہ تعالی کے اس ارشاد میں اشارہ کیا گیا ہے مکبن علی وجہہ عہدہ امن یمشی سوین شی صراط مستقیم کیا وہ شخص جو اندھے منہ گرا ہوا ہو وہ زیادہ ہدایت پر ہو سکتا ہے یا وہ شخص جو سیدھی راہ پر چل رہا ہو جب ہر دو جہاں کے معنی ظاہر ہو گئے تو یہ بھی جان لو کہ عالم ملکوتی و علوی کو عالم غیب کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اکثر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہے اور عالم حصی کو عالم شہادت و ظہور کہتے ہیں کیونکہ اسے تمام لوگ دیکھتے ہیں عالم عالم عقلی کی سیڑھی ہے اور اگر ان میں باہم مناسبت اور اتصال نہ ہوتا تو اس کی طرف ترقی کی راہ مسدود ہو جاتی اور اگر یہ دشوار ہوتا تو خدا کا قرب دشوار ہوتا بلکہ اس سے کسی کو بھی ہرگز قرب حاصل نہ ہوتا تا وقت یہ کہ وہ عالم قدس کے بڑے بڑے میدان طے نہ کر لے جو عالم ادراک اور حص و خیال سے بلند ہے ہم اسے عالم قدس کہتے ہیں اور جب اس کے مجموعے کا لحاظ کیا جاتا ہے یعنی وہ عالم جس سے کوئی شے باہر نہ نکلے اور نہ اس میں کوئی ایسی شے داخل ہو جو اس سے اجنبی ہو تو اسے خطیر القدس یعنی بہشت کہا جاتا ہے اور بسا اوقات ہم اس روح بشری کو جو قدس کی روشنیوں کی گزرگاہ ہو ہم اسے وادی مقدس سے سے تعبیر کرتے ہیں پھر ان میں بہت سے بہشت ہیں کہ ان میں بعض معانی قدس میں زیادہ دخیل ہیں لیکن خطیرہ کا لفظ تمام طبقات کو شامل ہے یہ وہم نہ کرو کہ یہ تمام الفاظ اقلاء کے نزدیک بے فائدہ اور غیر معقول ہیں اس وقت ان الفاظ کی شرح کرنے سے مقصد دور ہو جاتا ہے اس لیے تم الفاظ کے سمجھنے سے اعراض کرو اور اصل غرض کی جانب رجوع کرو جب عالم شہادت عالم ملکوت کی سیڑھی ہے تو اس ترقی سے مقصود سرات مستقیم پر چلنا ہے اس کو دین اور منازل ہدایت کہا جاتا ہے اگر ان دونوں میں کوئی مناسبت نہ ہوتی تو ایک سے دوسرے کی جانب ترقی کرنا متصور بھی نہ ہوتا پھر رحمت خداوندی نے عالم شہادت کو عالم ملکوت کے بالمقابل بنایا ہے اس لحاظ سے سے اس جہاں میں کوئی شے ایسی نہیں جو اس عالم کی کسی شے کی مثال نہ ہو اور بعض اوقات ایک ہی شے عالم ملکوت کی چند اشیاء کی مثال ہوتی ہے اور بعض اوقات عالم ملکوت کی ایک شے کے لیے عالم شہادت میں بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں اور مثال اسی وقت ہوتی ہے جب کہ دونوں میں باہم کسی قسم کی مشابہت اور مطابقت ہو ان مثالوں کا شمار ایسا ہی دشوار ہے جیسا کہ تمام موجودات کو شمار کرنا اور یہ قدرت انسانیہ سے باہر ہے اور قوت بشریہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور تھوڑی عمریں اس کے لیے کافی نہیں میرا منشا یہ ہے کہ تمہیں یہ بات مختصر طور پر سمجھا دوں تاکہ یہ مختصر امور بقیہ امور کے لیے دلیل بن سکیں اور اس طرح تم پر اسرار کے سمجھنے کا دروازہ کھل جائے اگر عالم ملکوت جو جواہر نورانیہ ہیں انہیں ملائقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور انہی سے ارواہ بشر پر انوار گرتے ہیں اسی باعث انہیں رب کہتے ہیں اس لحاظ سے اللہ تعالی رب الارباب ہوا نورانیت میں ان کے مراتب مختلف ہیں اور عالم شہادت میں ان کی مثال چاند سورج اور ستارے ہیں اس راہ کا چلنے والا اول ستاروں کے درجہ تک ترقی کرتا ہے تو اس پر نور کی چمک ظاہر ہوتی ہے اور اس پر اس کا ایسا جمال اور بلند درجہ کھلتا ہے کہ وہ پکار اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا رب ہے پھر جب اس سے آگے بڑھ کر چاند کا رتبہ معلوم ہوتا ہے تو پہلے ستارے کے غروب کو ایک وہم خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا اسی طرح ترقی کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ آفتاب کی مثال تک پہنچ جاتا ہے پھر اسے دیکھتا ہے کہ وہ بہت بڑا اور بلند ہے اس کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت کی مثال کے قابل ہے اور نقصان دار کے ساتھ نقص اور غروب کی مناسبت بھی ہے بس اسی باعث گویا ہوتا ہے انی وجہ تو وجہ للذی فطر و الرد حنیفہ وما انا من المشرکین یعنی میں نے اپنا چہرہ خالص طور پر اس ذات کے سامنے کر لیا ہے جسے آسمان و زمین جس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں الزیم میں ایک مبہم اشارہ ہے اس سے کوئی مناسبت نہیں اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ الزی کی مفہوم کی کیا مثال ہے تو اس کا جواب تصور میں بھی نہ آئے گا کیونکہ اللہ تعالی سبحانہ ہو ہر مناسبت سے پاک ہے اور اسی لیے جب بعض بدویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کی کیا مناسبت ہے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم ولم یُک وََََََََََََََََن احد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے بے نیاز ہے نہ جنتا ہے اور نہ جنا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ہم سفر ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ ہر نسبت سے پاک ہے اسی لیے جب فرعون نے موسا علیہ السلام سے سوال کیا تھا ماں رب العالمین یعنی رب العالمین کیا ہوتا ہے جیسے کوئی ماہیت کا طالب سوال کرتا ہے تو موسا علیہ السلام نے افعال ہی سے جواب دیا تھا کیونکہ سائل کے نزدیک اس کے افعال ہی زیادہ ظاہر تھے اسی لیے موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے فرعون نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو گویا وہ ان پر موترس تھا موسا حقیقت کے جواب سے کیوں عدول کر گئے جس پر موسا علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے اس پر فرعون نے موسا علیہ السلام کو جنون کی جانب منسوب کیا اس لیے کہ فرعون کا مطلب حقیقت و تمثیل سے آگاہی تھی اور آپ علیہ السلام افعال کے ساتھ جواب دے رہے تھے اسی باعث فرعون نے کہا تھا کہ تمہاری جانب جو رسول بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے آمدم برسر مطلب علم میں تعبیر سے تمہیں تمثیل کی کیفیت معلوم ہو جائے گی اس لیے خواب خواب نبوت کا ایک جز ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خواب میں آفتاب دیکھنے کی تعبیر بادشاہ کو دیکھنا ہے کیونکہ ان دونوں کے روحانی معنی میں شرکت و مشابہت بہت ہے اور وہ سب پر بلند ہے اور اس کا انوار ابصار کا سب پر فیضان ہوتا ہے اور چاند دیکھنے کی تعبیر وزیر ہوتا ہے کیونکہ غروب آفتاب کے بعد آفتاب کا نور چاند ہی کے ذریعہ زمین پر گرتا ہے کہ بادشاہ اپنے آثار کے فیض فیض اس شخص پر جو بادشاہ سے غائب ہوتا ہے وزیر ہی کے ذریعے پہنچاتا ہے یا مثل خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے پاس مہر ہے اور وہ اسے لوگوں کے چہروں اور عورتوں کی پیشاب گاہوں پر لگا رہا ہے تو اس کی تعبیر رمضان میں صبح صادق سے قبل سے آزان دینا ہے اور جو شخص یہ دیکھے کہ وہ روغن زیتون کو زیتون میں ڈال رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے نیچے ایسی لونڈی ہے جو اس کی ماں ہے اور جس کے ماں ہونے سے یہ واقف نہیں تعبیر کی تمام اقسام کی اس قسم کی تمثیلات میں شمار کرنا ناممکن ہے کم از کم یہ میرے احاطہ قدرت سے باہر ہے بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ جیسے موجودات عالیہ روحانیہ میں وہ اشیاء پائی جاتی ہیں جن کی مثال آفتاب چاند اور تارے ہیں اسی طرح ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی مثالیں اور ہیں اور الخصوص جبکہ ان اشیاء کے ساتھ دیگر اوصاف کے علاوہ نورانیت کا لحاظ کیا جائے بس اگر ان موجودات میں کوئی ایسی شے موجود ہے جو کہ ثابت ہے اور متغیر نہیں بڑی ہے چھوٹی نہیں اور اسے معارف و مکاشفات کے چشمے پھوٹ کر دلوں کی جانب جا رہے ہوں تو اس کی مثال دور ہو سکتی ہے اور اگر ایسے موجودات ہیں جن کا ان نفائس سے تعلق ہے اور ان میں سے بعض بعض سے بہتر ہیں تو ان کی مثال وادی ہے اور اگر یہ نفائس انسانی قلوب کے باہم ملنے کے بعد ایک دل سے دوسرے دل کی جانب جاری ہوتے ہوں تو یہ دل بھی جنگل کی طرح ہیں جو کہ پہلے دلوں کے علاوہ ہیں اور بعض ان میں سے غوطہ زن ہیں مناسب یہ ہے کہ اول وادی ایمن ہو کیونکہ وہ بابرکت ہے اور اس کا درجہ بہت بلند ہے اور اگر وادی کم درجہ کی جو وادی ایمن کی واحد کے واحد درجات سے ملحق ہے تو وہ شخص وادی ایمن کے کنارے پر غوطہ زن ہے ایسا شخص وادی کے درمیان اور بھنور میں غوطہ زن نہیں اگر نبی کی روح روشن چراغ ہے ہے اور یہ روح وہی سے فیض حاصل کرتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اوحینا علیہ کا روح من امرنا یعنی ہم نے روح کو اپنا حکم دے کر آپ کے پاس بھیجا بس جس سے اقتباس کیا جاتا ہے اس کی مثال آگ کی مانند ہے اور اگر اخذ کرنے والے انبیاء علیہم السلام ہیں تو ان میں سے بعض تقلید پر ہیں کہ وہ اس وہی کو سن لیتے ہیں اور بصیرت یافتہ ہیں اس مقلد کی مثال جو بصیرت نہیں رکھتا انگار اور چنگاری کی ہے اور صاحب ذوق بات احوال میں نبی کا شریک شریک ہوتا ہے بعض احوال میں نبی کا شریک ہوتا ہے اور اس مشارکت کا مقصود سینکنا ہے اور آگ وہی سینکتا ہے جس کے پاس آگ ہوتی ہے ورنہ وہ اس کی خبر نہ سنتا اگر انبیاء کی پہلی جماعت قدورت حص و خیال سے عالم مقدس کی جانب ترقی کرتی ہے تو اس کی مثال منزل وادی مقدس اور اس کی وادی اور اس کی وادی مقدس کا طے کرنا دونوں جہاں کو ترک کیے بغیر اور ایک خدا کی جانب متوجہ ہوئے بغیر طے کرنا ممکن نہیں اور دنیا و آخرت دونوں بالمقابل ہیں ہیں اور دونوں دنیا و آخرت کے عوارض ہیں اور وہ دونوں دنیا و آخرت کے عوارض ہیں ان دونوں کا کبھی تو چھوڑنا ممکن ہے اور کبھی ان سے ملنا ان کے چھوڑنے کی مثال احرام باندھنے اور کعبۂ قدس کی جانب توجہ کے وقت جوتے اتارنے کی ہے بلکہ ہم حضرت خداوندی کی جانب ترقی کر کے کہتے ہیں کہ اگر اس درگاہ میں کوئی ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے علوم منفصلہ جواہر قابلہ میں نقش پذیر ہوتے ہوں تو اس کی مثال قلم ہے اور اگر ان میں ایسے جواہر ہیں جن میں یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ وہ نقوش علم سے متصل ہو سکیں تو ان کی مثال لوہ کتاب اور رق منشور یعنی صحیفہ روشن ہے اور اگر علوم کے نقوش سے بڑھ کر کوئی اور شے ہے تو وہ اس کے ساتھ مقید ہے تو اس کی مثال ہاتھ ہے اور اگر اس درگاہ کی جو کہ ہاتھ لوہ و قلم اور کتاب پر مشتمل ہے کوئی باقاعدہ ترتیب ہے تو اس کی مثال صورت ہے اور اگر اس مشابہت پر صورت انسانی کی کوئی باقاعدہ ترتیب ہے تو وہ صورت رحمان ہے اور اس بات میں کہ وہ اللہ کی صورت پر ہے بین فرق ہے کیونکہ وہ رحمت الہی جو صورت الہی پر ہے وہ اسی صورت کے ساتھ متصف ہے خدا تعالی نے آدم علیہ السلام پر مہربانی فرمائی اور انہیں وہ مختصر سی جامع صورت دی جو عالم کی تمام اقسام کو شامل ہے گویا وہ تمام جہان کا مجموعہ ہے یا ایک مختصر جہاں کا نسخہ ہے اور آدم کی صورت صورت اللہ کے خط سے لکھی ہوئی ہے اور وہ ایسا خط الہی ہے جس کو عروف حروف سے نہیں لکھا جاتا کیونکہ اس کا خط تحریر و حروف سے پاک ہے جیسا کہ اس کا کلام آواز و حروف سے پاک ہے اور اس کا قلم اس سے پاک ہے کہ وہ سرکنڈا یا لوہے سے بنا ہے اور اس کا ہاتھ اس سے پاک ہے کہ وہ گوشت اور ہڈی ہو اور اگر یہ رحمت الہی نہ ہوتی تو انسان معرفت خداوندی سے عاجز ہو جاتا اس لیے کہ اپنے رب کو وہی شخص پہچان سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا ہو اور جب رحمت کے یہ آثار ہیں تو وہ صورت رحمان پر ہوا صورت رحمان پر ہوا نہ کہ اللہ کی صورت پر پس حضرت الہی حضرت رحمان کے غیر ہے اور بادشاہت و ربوبیت کے بھی غیر ہے اس لیے کہ اس نے حکم دیا ہے کہ تمام حضرات سے پناہ مانگو ارشاد ہے کل اعوذ برب الناس ملک الناس یعنی آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار لوگوں کے بادشاہ سے پناہ مانگتا ہوں اور اگر یہ معنی نہ ہوتے تو اس کا یہ قول کہ اللہ تعالی نے آدم کو رحمان کی صورت پر پیدا کیا لفظ درست نہ ہوتا بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور جو لفظ صحیح حدیث میں ہے وہ اعلیٰ صورت رحمان میں ہے حدیث صحیح تو کجا حدیث ضعیف میں بھی یہ الفاظ نہیں یہاں مترجم نے لکھا ہے حدیث صحیح تو کجا حدیث ضعیف میں بھی یہ لفظ نہیں بلکہ یہ صرف مصنف کی اختراع ہے اور یہاں مترجم کا جملہ ختم ہوتا ہے حضرت بادشاہ کو حضرت ربوبیت سے ممیز کرنے کے لیے طویل شرح کی ضرورت ہے لہذا ہم اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں بطور اختصار تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی تھا نہیں اگر تمہارے دل میں ان مثالوں سے کوئی شبہ پیدا ہوا ہو تو اللہ تعالی کے اس ارشاد پر غور کرو انزل من السماء ماء فسألت نقد نقدرها اس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر مقدار کے مطابق اس سے نالے بہائے کیونکہ تفسیر میں آیا ہے کہ پانی معرفت ہے اور جنگل دل ہے خاتمہ او معذرت اس مختصر اور ضرب المثال سے یہ گمان نہ کرنا کہ میری جانب سے گویا یہ رخصت ہے کہ آیت کے ظاہری معنی کو ترک کر دیا جائے اور ان کے بتلانے کا عقیدہ قائم کیا جائے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ موسا علیہ السلام کے پاس جوتے نہ تھے اور انہوں نے خدا کے اس حکم کو کہ اپنے جوتے اتار دو نہیں سنا تھا خدا کی پناہ میں یہ کیسا میں یہ کیسا کہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ظواہر کو باطل کرنا ان باطنوں کی رائے ہے جنہوں نے اپنے بھینگے پن کی وجہ سے دونوں جہاں میں سے صرف ایک جہاں کو دیکھا اور دونوں کے تقابل میں جہالت سے کام لیا اور وجہ بھی نہ سمجھے جیسے صاحب اسرار کا صاحب اسرار اسرار کا کلیتاً باطل کرنا حشویہ کا مسلک ہے بس جو شخص مجروح ظاہر پر ہے وہ حشوی ہے اور جس کا تعلق صرف باطن سے ہے وہ باطن ہے اور جو دونوں کو جمع کرتا ہے وہ کامل ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ظاہر اور باطن اور حد اور مطلع ہے یعنی جائے طلوع ہے اور یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہ سے موقوفاً نقل کیا گیا ہے بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ موسا علیہ السلام کے اس حکم سے کہ اپنے جوتے اتار دو یہ سمجھا کہ دونوں جہاں چھوڑ دو پھر ظاہری حکم کی تعمیل کے لیے جوتے اتار دیے اور باطن میں تمام جہاں کو چھوڑ دیا یہ صرف تعویل برائے اور یہاں مترجم نے لکھا ہے یہ صرف تعویل برائے تعویل ہے جس کا قرآن و شریعت سے دور کا بھی تعلق نہیں اور یہاں مترجم کا جملہ ختم ہوتا ہے اسی کو اعتبار کہتے ہیں کہ ایک شے سے دوسری شے تک عبور کرنا اور ظاہر سے باطن کی طرف جانا ہے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو سنتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو اور پھر وہ شخص کتے کو اپنے گلو میں رکھے اور کہے کہ اس حدیث کے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ دل کے گھر کو غضب کے کتے سے پاک کیا جائے کیونکہ وہ ملائکہ کے انوار کی معرفت سے روکتا ہے اس لیے کہ غصہ عقل کا غول ہے اور اس شخص کے درمیان فرق ہے جو کہ اس حدیث جو کہ اس حدیث ظاہری حکم کی تعمیل بھی کرتا ہو اور پھر یہ کہتا ہو کہ کتا اپنی ظاہری صورت پر مراد نہیں بلکہ مانوی لحاظ سے درندگی اور شکار کے پیچھے دوڑتا ہے اور جب اس گھر کی حفاظت واجب ہے جو کہ وجود اور بدن کا مقام ہے تو اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کتے کے خسائل سے بھی اپنی حفاظت کرے تو اس پر دل کے گھر کی جو کہ جوہر حقیقی کی قرار گاہ ہے حفاظت حفاظت کرنا ضروری ہوا کیونکہ جو شخص ظاہر و باطن ہر دو کو جمع کرتا ہے وہی کامل ہے اور کاملین کے اس قول کا مقصود یہی ہے کہ کامل وہ شخص ہے جس کی معرفت کا نور اس کے تقوا کے نور کو نہیں بجھاتا اور اسی باعث تو کامل کو دیکھے گا کہ وہ کمال بصیرت و عقل کے باوجود کسی حکم کو ترک کرنے کی ہمت نہیں کرتا بعض سالکین طریقت کے احکام ظاہر کی بسات کو لپیٹ دینا بعض سالکان طریقت کا احکام ظاہر کی بسات کو لپیٹ دینا ان کا مغالطہ ہے حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے نماز ترک کر دی اور بولے کہ ہم ہمیشہ باطنی نماز میں رہتے ہیں اور یہ آباحت والے احمقوں کے علاوہ اور مغالطہ ہے کہ جنہیں بیہودہ بات ہاتھوں نے پکڑ رکھا ہے جیسا کہ ان میں سے بعض اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی پرواہ نہیں بعض اس کے قائل ہیں کہ باطن خباستوں سے بھرا ہوا ہے اور ان سے اس کی پاکیزگی ممکن نہیں اور غضب و شہوت کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں اس کا یہ گمان ہے کہ وہ ان دونوں کو اکھاڑنے پر معمور ہے بس یہ حماقتیں ہیں اور سالک کی لغزش ہے جسے شیطان نے روک لیا ہے اور اسے غرور کے رسوں میں لٹکا دیا ہے اب میں نالین کی تفسیر کی جانب متوجہ ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ظاہراً جوتوں کا اتارنا دونوں جہاں کے ترک کی طرف اشارہ ہے بس ظاہر میں مثال حق ہے اور اس کا بات اور اس کا باطن کی طرف لے جانا حقیقت ہے ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس رتبہ کے لوگوں ہی زجاجہ یعنی شیشے کے مقام تک پہنچ گئے ہیں جیسا کہ زجاجہ کے معنی میں قریب آئے گا کیونکہ وہ خیال جس کی مثال اخذ سے کی جائے سخت کثیف ہے جو اسرار کو چھپاتا ہے اور تم میں اور انوار میں حائل ہو جاتا ہے لیکن جب صاف ہو جاتا ہے تو شیشہ کی طرح صاف ہو جاتا ہے اور انوار میں حائل نہیں رہتا اور انوار تک پہنچا دیتا ہے بلکہ وہ اس کے لیے انوار کا محافظ بن جاتا ہے تاکہ وہ آندھیوں سے بجھ نہ جائے اب زجاجہ کی حق حقیقت سمجھو جان لو کہ عالم کثیر خیالی سفلی انبیاء کرام کے حق میں شیشہ انوار کے لیے طاقچائے اسرار کے لیے کے لیے تاکچہ اسرار کے لیے آئینہ اور عالم اعلیٰ کی سیڑھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مثال مثال ظاہری حق ہے لیکن ظاہر کے علاوہ ایک باطن بھی ہے اس پر تور اور آگ کو قیاس کر لو نقطہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو گھٹنوں کے بل جنت میں داخل دیکھا تو تم یہ خیال نہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنکھ سے نہیں دیکھا ہے بلکہ انہیں اسی طرح بیداری میں دیکھا جس طرح سونے والا خواب میں دیکھتا ہے اگرچہ عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ اپنے گھر میں اپنے وجود سے سوتے تھے کیونکہ نیند سلطان حواس کو نور باطن الہی پر غالب کر دینے کے باعث مشاہدات ہی پر اثر کرتی ہے کیونکہ حواس عالم اس کو اپنی جانب سے متوجہ کرتے اور اسے مشغول کر لیتے ہیں اور اس کی ذات کو عالم غیب و ملکوت سے پھیرنے والے ہیں لیکن بعض انوار نبویہ اتنے شفاف اور غالب ہوتے ہیں کہ انہیں حواس اپنے عالم کی جانب مشغول نہیں کرتے اسی باعث وہ بیداری میں وہ باتیں دیکھ لیتے ہیں جو اور لوگ نیند میں دیکھتے ہیں اور جب وہ انتہائی کمال پر ہوتے ہیں تو اس کا ادراک مخفی صورت دیکھنے والی آنکھ تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس سے موجودہ زندگی کی طرف جو کہ عالم اسفل سے کھینچتی ہے بس جبکہ اشکال دنیاویہ کی جانب کھینچنے والا دوسرے جاذب ایمان زیادہ قوی ہے تو یہ تنگی تنگی رزق پیدا کرے گا یا اس کی سیر میں چلے گا عالم شہادت میں اس کی مثال ابر ہے الحاظہ اس اسرار آئی نہ آئی نہائے خیال سے قبل ہی ظاہر ہو جائیں گے اور آپ کا یہ حکم عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہی تک محدود نہ رہے گا گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا انہی تک محدود تھا بلکہ اس کے ذریعے ہر ایسے شخص پر حکم لگا دیا جائے گا جس کی بصیرت قوی اور ایمان محکم ہو لیکن ساتھ میں مال کی کثرت ہو کیونکہ کثرت مال ایمان کی مزاحم ہوتی ہے اگرچہ اس کا مقابلہ نہیں کرتی کیونکہ ایمان کی قوت غالب ہے اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء کرام صورتوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور صورتوں کے علاوہ وہ معانی کو کیسے مشاہدہ کر لیتے ہیں اغلب یہ ہے کہ معنی مشاہدہ باطن سے قبل ہوتے ہیں پھر اس سے روح خیال کو روح خیال کو دیکھتے ہیں اور ایسی صورت جو کہ معانی کے متشابہ اور مساوی ہے وہ منتبہ ہو جاتی ہے اور بیداری میں وہی کی یہ صورت تعویل کی محتاج ہوتی ہے جیسا کہ نیند تعبیر کی محتاج ہے اور اگر خواب میں ایسا واقع ہو تو خواص نبویہ کے ساتھ اس کی نسبت ایسی ہے جیسا کہ ایک کو چھیالیس کے ساتھ اور اگر بیداری میں ایسا ہو تو اس کی نسبت اس سے بڑی ہے میرا گمان ہے کہ اس وقت اس کی نسبت ایک کی تین سے ہوگی کیونکہ ہم پر جو کچھ آیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواص نبویہ تین قسم کے شعبوں میں منحصر ہیں اور یہ تینوں میں سے ایک ہے قطب دوم مراتب ارواہ بشریہ نورانیہ اول روح حساس ہے اور وہ روح وہ ہے کہ حواس جو کچھ اس پر پیش کرتے ہیں وہ ان سے ملتی ہے یہی روح حیوانی کی اصل ہے اور اسی کے باعث حیوان کو حیوان کہتے ہیں یہ دودھ پینے والے بچے میں موجود ہوتی ہے دوم روح خیالی حواسات جو کچھ اس روح کو دیتے ہیں وہ اسے لکھتی اور اپنے پاس خزانے میں محفوظ رکھتی ہے تاکہ یہ اسے ضرورت کے وقت روح عقل کے سامنے جو اس سے بلند ہے پیش کرے یہ دودھ پیتے بچے کو شروع نشو نما میں نہیں نہیں پائی جاتی اس لیے وہ کسی شے کی حرص کرتا ہے تاکہ اسے لے لے اور جب وہ شے اس سے غائب ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے اس کا نفس اس پر جھگڑتا نہیں حتیٰ کہ رفتہ رفتہ وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی شے اس سے غائب ہوتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے اور اسے اور اسے مانگتا ہے کیونکہ اس کی صورت اس کے خیال میں محفوظ ہوتی ہے اور یہ بات بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں وہ پروانے جو آگ پر گرتے ہیں ان میں یہ قوت نہیں پائی جاتی کیونکہ وہ آگ کی جانب اس لیے لپکتے ہیں ہیں کہ انہیں دن کی روشنی سے کمال محبت ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ چراغ ایک کشادہ سوراخ ہے جو روشنی کے مقام پر جاتا ہے یہ خیال کر کے وہ خود کو اس پر گراتا ہے اور تکلیف پاتا ہے لیکن جب وہ اس پر گزر جاتا ہے اور اندھیرے میں پہنچ جاتا ہے تو دوبارہ اور سہ بارہ اس کی جانب لپکتا ہے کہ اگر اس کی روح حافظ ہوتی تو اسے اس کی جان اس کی جب کہ اس نے درد دیکھ لیا تھا تو ایک دفعہ کے ذرر کے بعد اسے دوبارہ ادھر نہ آنے دیتی لیکن کتے کو جب ایک بار لکڑی سے مارا جائے تو اس کے بعد جب بھی وہ لکڑی دیکھتا ہے تو بھاگ بھاگتا ہے سوم روح عقلی یہ ان معانی کو معلوم کرتی ہے جو حص و خیال سے ماورا ہیں یہ جوہر انس یہ جوہر انسان کے لیے خاص ہے اور چوپایوں اور بچوں میں نہیں پایا جاتا اس کے معلومات معارف ضروریہ کلیہ ہیں جیسا کہ ہم یہ امر اس جگہ بیان کر چکے ہیں جہاں ہم نے نور عقل کو نور بصر پر فضیلت دی ہے چہارم روح فکری ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور بعض اولیاء کے ساتھ خاص ہے اس میں غیب کے علوم احکام آخرت اور زمین و آسمان کی حکومت کے تمام معارف ظاہر ہوتے ہیں بعض معارف ربانیہ وہ ہیں جنہیں سمجھنے سے روح عقلی و فکری بھی قاصر ہے اسی جانب اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما, ما, ما الكتب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور الهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتحدي إلى صراط مستقيم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روح کو اپنا حکم دے کر بھیجا ورنہ آپ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کتاب و ایمان کیا شے ہے لیکن ہم نے آپ کو نور بنایا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں ہدایت کرتے ہیں اور آپ یقیناً سیدھی راہ کی ہدایت کرتے ہیں یہ بات بعید نہیں کہ عقل کے علاوہ بھی کوئی اور طور ہو جس میں وہ باتیں ظاہر ہوں جو عقل میں ظاہر نہیں ہوتی جیسا کہ عقل تمیز و احساس کے علاوہ اور کوئی ایسا طور ہونا بعید نہیں جس میں عجائب و غرائب ظاہر ہوں اور ان سے احساس و تمیز قصوروار ہوں پس انتہائی کمال کو اپنے نفس پر موقوف خیال نہ کر اور اگر تم ایسی مثال کے خواہاں ہو جس سے بعض انسان کے خواص کا مشاہدہ کر لو تو ذوق شعر کو دیکھو کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ مخصوص ہے اور بعض لوگ اس سے محروم ہیں حتیٰ کہ انہیں الہان موزد نہ اور زحاف کی بھی تمیز نہیں اور بعض میں قوت ذوق اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان میں سے بعض نے موسیقی راگنیاں اور مختلف قسم کی لے ایجاد کی ہیں جن میں بعض غم پیدا کرنے والی بعض خوشی پیدا کرنے والی بعض سلانے والی بعض رلانے والی بعض جنون آفرین اور بعض غشی کی موجب ہیں اسی میں یہ آثار قوی ہوتے ہیں جن میں اصل ذوق ہوتا ہے لیکن جو شخص اس ذوق کی خاصیت سے لگاؤ نہیں رکھتا وہ آواز سننے میں تو ضرور شریک ہے لیکن اس میں یہ آثار نہیں پائے جاتے وہ صاحب وجد و غشی سے تعجب کرتا ہے اگر تمام ذوق والے اقلائے ذوق کا ذوق والے عقلا ذوق کا مفہوم سمجھانے پر متفق ہو جائیں تو وہ اس کے سمجھانے پر قادر نہیں اور یہ معمولی سی مثال ہے جو تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے اس پر ذوق نبوی کو قیاس کر لیا جائے اور اس کی کوشش کر کے اس روح کے اہل ذوق میں تو بھی تو بھی داخل ہو جائے کیونکہ اولیاء اللہ کو اس کا بڑا حصہ عطا ہوا ہے اور اگر تو اس اس پہ پر قادر نہ ہو تو اس میں مذکورہ قیاسات و تشبیہات کے ذریعے کوشش کر تاکہ تو بھی اہل علم میں داخل ہو جائے اگر تو اس پر قادر نہ ہو تو کم از کم اس پر ایمان لانا چاہیے اللہ تعالی ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ہے درجات بڑھائے گا علم ایمان سے بڑھ کر ہے اور ذوق علم سے بڑھ کر ذوق وجدان ہے علم صرف قیاس ہے اور ایمان صرف تقلید سے قبول کرنا اور اہل وجدان و عرفان سے حسن زن رکھنا ہے جب تم نے ان پانچوں روحوں کو جان لیا تو یہ بھی جان لو کہ یہ بھی سب انوار ہیں اس لیے ان کے سبب موجودات کے اقسام ظاہر ہوتے ہیں حصی و خیالی موجودات اگرچہ چوپایا میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے جو حصہ انسان کے لیے مخصوص ہے جو اشرف و اعلیٰ ہے اور انسان میں یہ دونوں حص کسی اور غرض کے لیے پیدا کی گئی ہیں ہیں تاکہ وہ طلب غذا میں ان کا اعلی کار بنیں اور وہ انسانوں کے مسخر ہو جائیں اور آدمی میں اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ یہ دونوں اس کا جال بن سکیں اور ان دونوں کے ذریعے وہ عالم اسفل میں معارف دینیا کا شکار کر سکے کیونکہ انسان جب ایک شخص معین کو معلوم کر لیتا ہے شخص معین کو معلوم کر لیتا ہے تو اپنے اپنی عقل سے ایک عام اور مطلق معنی بھی نکال لیتا ہے جیسا کہ ہم نے عبد الرحمن بن عوف کی مثال میں ذکر کیا ہے جب یہ پانچوں ارواح معلوم ہو گئیں تو اب ہم مثال کی اصل غرض کی جانب رجوع کرتے ہیں آیت کی مثالوں کا بیان ممکن ہے کہ پانچوں ارواح کا مشکات زجاجہ مصباح شجرا اور زینت سے تقابل میں کلام طویل ہو جائے لیکن میں ان کا طریق معلوم کرنے میں اختصار ہی سے کام لوں گا اگر تم دیکھنے والی روح کی خاصیت کی جانب دیکھو تو اس کے انوار کو چند سوراخوں سے خارج پاؤ گے جیسے دو آنکھیں دو کان دو نتنے وغیرہ اور عالم مثال میں اس کی زیادہ مناسب مثال مشکات ہے روح خیالی کے تین خواص ہیں پہلا یہ کہ وہ عالم کثیف سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ خیالی شے کے لیے مقدار صورت اور مخصوص جہات ہوتی ہے اور خیال کرنے والے کی نسبت سے قریب یا بعید ہوتی ہے اور کثیف جو کہ اجسام کے اوصاف میں سے ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ ان انوار عقلیہ محضہ جو کہ جہات او مقادیر اور قرب او بعد کے وصف سے منزہ ہیں پردے میں ہے نمبر دو یہ خیالی کثیف جب شفاف و رقیق اور مہذب و مضبوط ہو تو وہ ایسے معانی اقلیہ کے مناسب ہوتا ہے جو ان کے بالمقابل ہے اور اس کے نور کے چمکنے کو حائل نہیں نمبر تین خیال ابتدائے امر میں اس کا انتہائی محتاج ہوتا ہے تاکہ اس کے لیے معارف عقلیہ کو محفوظ رکھ سکے بس تو مسترب و پریشان نہ ہو کہیں وہ حافظ سے نہ نکل جائے اس لیے کہ تم خیال مثالوں کو معارف عقلیہ کے لیے جمع کرو گے عالم شہادت میں تم یہ تینوں خواص انوار دیکھنے والوں کی جانب منسوب کر سکتے ہو اور زجاجہ یعنی شیشہ کے علاوہ کہیں نہ پاؤ گے اس لیے کہ اگر زجاجہ جوہر کثیف ہے لیکن شفاف اور رقیق ہے حتیٰ کہ چراغ کے نور کو بھی نہیں چھپاتا بلکہ اسے اعلیٰ حالہ باہر پہنچاتا اور اسے تیز ہواؤں اور سخت حرکتوں کے بجھانے سے محفوظ رکھتا ہے بس وہ اس کی بہترین مثال ہے تیسری وہ روح عقلیہ ہے جس میں معانی شریفہ کا ادراک ہوتا ہے اور تجھ پر وجائے تمثیل پوشیدہ نہیں اسے تم نے پہلے بیان میں جس میں کہ انبیاء کا چراغ روشن ہونا مذکور ہے پہچان لیا ہے چوتھی روح روح فکری ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک جڑ سے شروع ہو کر دو شاخوں میں بٹ جاتی ہے پھر ہر شاخ سے دو شاخیں نکلتی ہیں اور بہت سے شعبے تقسیمات عقلی سے بن جاتے ہیں حتیٰ کہ آخر میں ظاہر نتائج تک پہنچ جاتے ہیں پھر وہ اپنے ہم جنسوں کے لیے بیج بیچ کا کام دیتے ہیں کیونکہ یہ ممکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اثر پذیر ہوں اس جہان میں اس کی مثال شجرا ہے جب اس کے معارف کے ثمرات دو چند اور ثبات و بقا کے لیے مادہ ہیں تو مناسب یہ ہے کہ زیتون کے علاوہ اس کی مثال ناشپاتی سیب انار اور دیگر درختوں سے نہ دی جائے کیونکہ اس کے پھل کا مغز وہ زیت ہے جو کہ چراغ کا مادہ ہے اور تمام تیلوں میں چمک کے لحاظ سے خاص خصوصیت رکھتا ہے کیونکہ اس درخت پر کثرت سے پھل آتا ہے اس لیے اس کو مبارک درخت کہتے ہیں تو وہ درخت کے پھل کی کوئی حد و انتہا نہ ہو اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اسے مبارک درخت کہا جائے اور چونکہ انکار عقلیہ محضہ کے شعبے جہاد اور جہات اور قرب و بعد سے منزہ ہیں تو وہ اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ نہ وہ شرقی ہو نہ غربی پانچویں روح روح قدسی نبوی ہے جو کہ اولیاء اللہ کی جانب منصوب ہے بشرط یہ کہ وہ نہایت چمکدار اور صاف ہو اور روح مفکرہ اس امر کی جانب منقسم ہے جو کہ تعلیمات اور تنبیہات خارجہ کی جانب منصوب ہے جب تک وہ اقسام معارف میں رہیں ان میں سے بعض تو بہت شفاف ہیں گویا وہ کسی کسی خارجی امداد کے بغیر خود بخود روشن ہیں تو اس صورت میں مناسب ہے کہ صاف سے قریب الاستعداد مراد لیا جائے بائیں طور کے قریب ہے بائیں تور کے قریب ہے کہ اس کا زیتون روشن ہو ہو جائے بائیں طور کے قریب ہے کہ اس کا زیتون روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ قطن نہ چھوئے کیونکہ بعض حضرات اولیاء ایسے بھی ہیں کہ قریب ہے ان کا نور چمک اٹھے اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد سے مستغنی ہو جائیں اسی طرح بعض حضرات انبیاء وہ ہیں جو کہ ملائکہ کی کی درد سے مستغنا ہیں یہ مثال اس تقسیم کے مطابق ہے اور جب یہ انوار ایک دوسرے پر مرتب ہیں تو اس سے یہ خود ثابت ہو گیا کہ پہلی قسم حصی ہے اور وہ روح خیال کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ حصی کے بغیر خیالی کا تصور ممکن نہیں اور فکر و عقل کا مقام ان دونوں کے بعد ہے اس لیے مناسب ہے کہ شیش چراغ کے محل کی مانند ہو اور طاقچہ شیشہ کے محل کی طرح اور جب یہ انوار ایک دوسرے پر فائق ہیں تو انہیں نور علا نور بھی کہا جا سکتا ہے اس بات کو خوب ذہن نشین کر لو خدا تعالی توفیق بخشنے والا ہے خاتمہ یہ مثال مومنین انبیاء کرام اور اولیاء کے دلوں کے لائق ہے نہ کہ کفار کے کیونکہ نور کا ارادہ ہدایت کے لیے ہوتا ہے جو شہ طریق ہدایت سے پھیرنے والی ہو وہ امر باطل اور ظلمت ہے بلکہ ظلمت سے بھی بڑھ کر اس لیے کہ ظلمت جیسے حق کی جانب نہیں لے جاتی وہ ہدایت کی طرف بھی نہیں لے جاتی کفار کی عقلیں اندھی ہیں ان کے تمام ادراکات ان کی گمراہی پر ممد و معاون ہیں ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر کے بھنور میں پھنس گیا ہو اور جسے ایسی موج نے ڈھانپ لیا ہو کہ اس موج کے ساتھ پے در پے موجیں ہوں اس کے اوپر بادل اور ظلمتیں یکے بعد دیگرے چھائی ہوں بھنور والا سمندر دنیا ہے جس میں بہت سے خطرات و مہلکات حوادث و مقدرات موجود ہیں جو انسان کو اندھا کرنے والے ہیں پہلی موج تو شہوتوں کی موج ہے جو کہ صفات بہیمیا کو ابھارتی ہے اور لذات حصہ اور حاجات دنیاویہ کو پورا کرنے میں منہمک رکھتی ہے یہ لوگ اس طرح کھاتے اور نفع حاصل کرتے ہیں جیسے چوپائے کھائے جاتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو لازمن یہ موج تاریک ہوگی کیونکہ کسی شے کی محبت انس انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے دوسری موج صفات درندگی کی موج ہے جو کہ غضب عداوت دشمنی کینا حسد بخیلی فخر اور کثرت مال پر ابھارتی ہے لازماً وہ تاریک ہوگی کیونکہ غضب عقل کا بگولا ہے اور لازماً یہ موج اعلیٰ درجہ کی ہوگی کیونکہ اکثر جب غضب موج مارتا ہے تو شہوات پر بھی آ جاتا ہے اور انسان شہوات و لذات سے غافل ہو جاتا ہے کیونکہ شہوات اس موج انگیز غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتی رہے بادل تو وہ اعتقادات خبیصہ خیالات فاسد اور جھوٹے گمانات ہیں جو کہ ایمان و معرفت حق اور قرآن سے نور حاصل کرنے میں حجاب بنے ہوئے ہیں اس لیے کہ بادل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نور آفتاب کی چمک کو چھپا لیتا ہے تو جب ان تمام اقسام کی تاریکیاں ہو تو انہیں ایسی ظلمتوں سے تعبیر کرنا مناسب ہے جو ایک دوسرے پر چھائی ہوں اور جب ان ظلمتوں کی موجودگی میں اشیائے قربیہ کی معرفت ممکن نہیں اشیاء قریبہ کی معرفت ممکن نہیں تو اشیاء بعیدہ کی معرفت کیوں کر ممکن ہوگی اس لیے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات اور معجزات کو سمجھنے سے قاصر ہیں حالانکہ وہ ادنا تعمل سے ظاہر ہو جاتے ہیں اس لیے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا اور جب کہ تمام انوار کا منبع منبع اول اللہ تعالی ہے تو ہر موہت کو یہ اعتقاد کرنا چاہیے کہ جس کے لیے اللہ تعالی نور پیدا نہ فرمائے اس کے لیے کوئی نور نہیں اس آیت کے اسرار میں سے اتنا ہی کافی ہے بس اسی پر قناعت کرو